چھٹے روز مصب نے وادی کے ساٹھ معمر کسانوں کو کھانے کی دعوت دی اور طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد وہ قافلے کے سہن میں شامیانے کے نیچے جمع ہو رہے تھے گزشتہ تین برس میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس طبقے کے لوگوں کو مہمانوں کی حیثیت سے خوش نما قالینوں پر بٹھایا جا رہا تھا ابو الحسن نیا لباس پہنے ان کے سامنے علاقے کے قاضی اور مصب کے درمیان سر جھکائے بیٹھا تھا حاضرین مجلس کی نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے پر مرکوز تھی مصب کچھ دیر قاضی سے باتیں کرتا رہا اور پھر اس نے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا برادران میں نے آپ کو اپنی بھانجی سعد کی شادی میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لانے کی تکلیف دی ہے محفل پر ایک سناٹا چھا گیا ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ وہ دولہا کون ہے اگر ابو الحسن انتہائی سادہ لباس میں ملبوس ہوتا تو بھی وہ یہی خیال کرتے کہ اس مجلس میں ابو القاسم کے خاندان کی لڑکی کا رفیق حیات بننے والا اس خوش وضع نوجوان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا لیکن یہ اعلان جس قدر اچانک تھا اسی قدر غیر متوقع بھی تھا انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ الفجارہ کا کوئی معزز سردار وہاں موجود نہ تھا اور ابو القاسم بھی جسے ہر حالت میں اس موقع پر موجود ہونا چاہیے تھا غیر حاضر تھا برادران مصب نے ابو الحسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ نوجوان جسے ہم نے اپنی بچی کی دائمی رفاقت کے لیے منتخب کیا ہے ابو الحسن ہے آپ اس بات سے حیران ہوں گے کہ اس شادی میں کوئی اہتمام نہیں کیا گیا جسے ہمارے خاندان کے شایہ نشان سمجھا جانا چاہیے تھا لیکن بعض فرائض ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی ناخوشگوار حالات میں بھی سر انجام دینے پڑتے ہیں سلطان کی ہجرت ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور میں جانتا تھا کہ لوگوں کے آنسو ابھی تک خوش نہیں ہوئے اس لیے میں اپنے چند پڑوسیوں کے سوا باہر کے کسی رئیس یا سردار کو یہ پیغام بھیجنے کی جرت نہ کر سکا کہ ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے مجھے آپ حضرات کو بھی شادی کا دعوت نامہ بھیجتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی تھی اگر میں ایسا کرتا تو آپ شاید یہی سمجھتے کہ میرے دل میں موجودہ حالات کا کوئی اثر نہیں اب میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے اچانک یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا ابو الحسن غرناتا کے ایک انتہائی معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے ان کے والد غرناتا کے ایک نامور اور بہادر سپاہی تھے یہ نوجوان اپنے والدین کی وفات اور خاندان کے باقی افراد کی ہجرت کے بعد سلطان کے پاس آ گیا تھا ابو القاسم جب پچھلی مرتبہ یہاں آئے تھے تو انہوں نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں کوئی موضوع رشتہ تلاش کر کے ساتھ کی شادی کر دوں میں سلطان سے ابو الحسن کے متعلق بات کرنے کی سوچ رہا تھا لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہجرت کرنے والے ہیں اور ابو الحسن بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے تو میں نے ارادہ بدل دیا سعد کی خالہ کو بھی یہ نوجوان بہت پسند تھا اور انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ وہ جا رہا ہے لیکن قدرت کو یہی منظور تھا ملکا کو میری بھانجی بہت عزیز تھی سلطان ابو الحسن کے قدردان تھے اور وہ ان کے درمیان ایک وسیلہ بن گئے انہوں نے ساحل سے ابو الحسن کو واپس کر دیا اور مجھے یہ پیغام بھیجا کہ اگر میں سعد کو اس کے عقد میں دے دوں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی انہوں نے یہ تاکید بھی کی ہے کہ انہیں شادی کے بعد جلد از جلد مراکش بھیج دیا جائے اگر ابو القاسم یہاں ہوتے ہم سلطان کے آخری حکم کی تعمیر میں ایک دن بھی تاخیر سے کام نہ لیتے وہ مجھ سے یہ کہہ گئے تھے کہ اگر سعد کے لیے کوئی موضوع رشتہ مل جائے تو کسی تاخیر کے بغیر اس کا نکاح کر دیا جائے اور اگر مجھے صرف دو دن قبل اطلاع مل جائے گی تو بھی میں پہنچ جاؤں گا میں نے ابو الحسن کی آمد سے تھوڑی دیر بعد انہیں شادی کی تاریخ کی اطلاع بھیجی تھی اور میرا خیال تھا کہ وہ دو تین دن قبل یہاں پہنچ جائیں گے اور پھر اگر انہوں نے مشورہ دیا تو شاید یہاں کسی بڑی دعوت کا اہتمام کیا جاتا لیکن بد قسمتی سے وہ غرناتا میں نہیں ہے اور ان کے گھر میں بھی کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں ہو سکتا ہے وہ تلے تلا چلے گئے ہوں بہرحال آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں میں اور کچھ نہیں کر سکتا مجھے افسوس ہے کہ میں اس علاقے کے ہر آدمی کو دعوت نہیں دے سکا لیکن کسی کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اسے نظر انداز کیا ہے اس لیے میں ابو القاسم کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان کی جاگیر کے تمام کسانوں کو اگلی فصل کا پورا لگان معاف کر دیا گیا ہے تقریر ختم کرنے کے بعد مصب نے ابو الحسن کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور قاضی کے علاوہ دو معمر آدمیوں کے ساتھ لے کر اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ابو الحسن اور ساتھ قاضی اور گواہوں کے سامنے باری باری ایک مقدس رسم کے آخری الفاظ دہرا رہے تھے مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے کائنات کی وسطیں سمٹ رہی تھیں اور انہیں ایک چھوٹے سے دائرے میں ایک دوسرے کے سوا کسی اور کی موجودگی کا احساس نہ تھا مہمان کھانا کھانے کے کے بعد رخصت ہو چکے تھے دلہن کمرے میں چند عورتیں جمع تھی اور دوسرے کمرے میں ابو الحسن اور اس کی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا نے سعیدہ سے مخاطب ہو کر کہا تم اس بات سے پریشان تھی کہ جب میں لوگوں کو گھر بلا کر اچانک شادی کا اعلان کروں گا تو وہ کیا خیال کریں گے لیکن اب تم ابو الحسن سے یہ پوچھ سکتی ہو کہ ان کے ساتھ میری گفتگو کتنی مؤثر تھی قاضی بہت ہوشیار آدمی ہے لیکن میں نے اسے یہ بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ایک فرضی داستان سنا رہا ہوں وہ کہتا تھا کہ موجودہ حالات میں ہمیں یہی کرنا چاہیے تھا اب میرے ذہن میں حارث کے متعلق تھوڑی سی الجھن باقی ہے وہ یقیناً یہ شکایت کرے گا کہ میں نے اسے کیوں نہیں دعوت دی اور تم جانتی ہو کہ میں ایک ایسے پڑوسی کو ناراض بھی نہیں کر سکتا جو حکومت سے تعلق رکھتا ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ آج شام یا کل صبح اس سے مل کر یہ کہوں کہ ابو القاسم کی غیر حاضری کے باعث ہم کسی معزز آدمی کو دعوت نہیں دے سکے جب وہ آئیں گے تو ہم آپ جیسے لوگوں کے لیے ایک علیحدہ دعوت کا اہتمام کریں گے اور ہاں سعیدہ اس نے ذرا سوچتے ہوئے کہا ابو الحسن اور سعد کو ہر وقت سفر کے لیے تیار رہنا چاہیے صبح صبح مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ طلوع آفتاب سے قبل پڑوس کی ایک بستی کے کسانوں نے چند سواروں کو دوسری وادی کا رخ کرتے دیکھا تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ قلعے کی طرف گئے تھے یا آگے نکل گئے ہیں سیدہ نے کہا وہ غرناتا کے مہاجرین ہوں گے مصب بولا مہاجرین کا قافلہ صرف چند سواروں پر مشتمل نہیں ہوتا اور وہ رات کے وقت سفر بھی نہیں کرتے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غرناتا سے کوئی قافلہ اس طرف آئے اور ہمیں اطلاع نہ ملے پچھلے پہر سفر کرنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ سوار کسی مہم پر جا رہے تھے اور انہوں نے رات کے وقت راستے میں قیام نہیں کیا سعیدہ نے کہا آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ سوار غرناتا کے بجائے راستے کی کسی وادی سے آئے ہوں وہ سب چند ثانیے سر جھکا کر کچھ سوچتا رہا پھر اس نے کہا سعیدہ میں کچھ وہمی سا ہو گیا ہوں دراصل مجھے ہر وقت یہ پریشانی رہتی ہے کہ سعد اور ابو الحسن اس جگہ محفوظ نہیں سعیدہ نے مسترب ہو کر کہا کیا آپ کوئی اچھی بات نہیں سوچ سکتے ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا جناب ایک معزز آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام حارث ہے اور میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں میں نے اسے ملاقات کے کمرے میں بٹھا دیا ہے چند لمحے وہ دونوں اس طرح کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے پھر مصحب نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا وہ اکیلا آیا ہے نہیں جناب اس کے ساتھ آٹھ دس مسلح سوار بھی آئے ہیں اور وہ قلعے کے دروازے سے باہر کھڑے ہیں مصحب نے اٹھ کر کہا سیدہ میں نیچے جاتا ہوں ممکن ہے کہ ہمیں فوراً کوئی فیصلہ کرنا پڑے اس لیے تم عورتوں کو رخصت کرو اور ساتھ کو یہاں لے آؤ اور بیٹا ابو الحسن تم سفر کے لیے تیار ہو جاؤ ابو الحسن نے اٹھ کر جواب دیا میں آپ کے ساتھ چلوں گا ہمیں یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ میں ان کی نگاہوں سے چھپنا چاہتا ہوں میں اس وقت بھاگنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا مجھے یقین ہے کہ اگر وہ میرے ہی لیے آئے ہیں تو اب تک فرار کے تمام راستے بند کر چکے ہوں گے ہمارے لیے کسی خطرے سے بچنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم اپنے حواس قائم رکھیں میری خواہش ہے کہ آپ اسے اس سے زیادہ کچھ نہ بتائیں کہ میں چند ہفتے قبل آپ کے لیے ایک اجنبی تھا گرناتا سے سلطان کے پاس آیا تھا اور ان کے قیام گاہ پر ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ابو القاسم کہاں ہے اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو کوئی اطلاع بھی نہیں دی میری طرف داری سے آپ پر مصیبت تو آ سکتی ہے مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آئیے ابو الحسن نے مصحف کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ بادل نخواستہ اس کے ساتھ چل دیا چند منٹ بعد وہ ملاقات کے کمرے میں حارث سے مسافہ کر رہے تھے بھاری جسم اور درمیان قد کا یہ آدمی ان لوگوں میں سے تھا جو نصف صدی کی بہاریں دیکھنے کے بعد بھی چالیس سال کے نظر آتے ہیں اور جن کے چہرے پر گوشت کی بھاری تہ ایک نقاب کا کام دیتی ہے تشریف رکھیے مصب نے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو دعوت نہ دے سکا حالات ایسے تھے کہ میں علاقے کے کسی سرکردہ آدمی کو نہیں بلا سکا اور میں نے صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے اپنے چند کسانوں کو بلایا تھا اگر ہم سلطان کی ہجرت کے فوراً بعد کسی خوشی کا مظاہرہ کرتے تو لوگ ہمیں بے حسی کا تانا دیتے تاہم اگر ابو القاسم تشریف لے آتے تو آپ کے علاوہ دو چار اور معزز لوگوں کو یہ دعوت ضرور دی جاتی یہ ابو الحسن ہے اور میری بھانجی جس کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے ایک یتیم لڑکی ہے حارث نے ابو الحسن سے دوبارہ مسافہ کرنے کے بعد اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا نوجوان میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں وہ چند سان یہ غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر مصحف سے مخاطب ہو کر بولا ان حالات میں آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آج آپ کے خاندان کی ایک یتیم لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو میں شاید دعوت کے بغیر بھی حاضر ہو جاتا مجھے ایک نوکر نے اطلاع دی تھی اور اس کو غالباً آپ کے کسی کسان سے یہ معلوم ہوا تھا کہ آپ نے اس شادی کی خوشی میں ایک فصل کی تمام لگان معاف کر دی ہے میں آپ کو اس بات پر بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے مصحف کی پریشانی کسی حد تک دور ہو چکی تھی تاہم اس نے مزید صفائی پیش کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر ذرا اختصار کے ساتھ اپنی داستان سنا دی اور اختتام پر کہا مجھے امید ہے کہ ابو القاسم بہت جلد آ جائیں گے اور ہم انشاءاللہ ایک بڑی دعوت کا انتظام کریں گے حارث نے کچھ سوچ کر کہا قلعے کے نوکر نے مجھے بتایا تھا کہ ابو الحسن وزیر ابو القاسم کی روانگی سے اگلے روز وہاں پہنچا تھا ہاں مصب نے ابو الحسن کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غرناتا کے راستے میں ابو القاسم سے اس کی ملاقات ضرور ہوئی ہوگی حارث کی نگاہیں الحسن کے چہرے پر مرکوز تھیں اس نے جواب دیا میں نے راستے میں کئی لوگ دیکھے تھے لیکن ابو القاسم سے میری ملاقات نہیں ہوئی پھر میں نے انہیں غرناتا میں بھی اتنا قریب سے نہیں دیکھا تھا کہ اگر وہ راستے میں نظر آتے تو انہیں پہچان لیتا حارث نے سوال کیا تم نے کسی جگہ چند مسلمان اور چند نصرانی سوار دیکھے تھے نہیں ابو الحسن نے جواب دیا میں راستے میں گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو گیا تھا کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میرا گھوڑا وہاں موجود نہ تھا پھر مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں پانی کی تلاش میں وادی کی ایک بستی کی طرف چلا گیا تھا اس لیے میں ان سواروں کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا حارث نے مصحف سے مخاطب ہو کر کہا آپ ابو الحسن کو تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھیج سکتے ہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں گرناتا سے ایک افسر میرے پاس آیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ چند سپاہی گرناتا کے راستے میں لاپتا ہو گئے ہیں یہ واقعہ غالباً القاسم کی روانگی سے اگلے روز پیش آیا ہے اس لیے یہ افسر جسے تحقیقات کے لیے بھیجا گیا ہے ہر اس آدمی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہے جس نے اس روز غرناتا کے راستے پر سفر کیا تھا میں ابوالحسن کو تکلیف دینا انتہائی نامناسب سمجھتا ہوں لیکن مجھے غرناتا کے گورنر کی طرف سے یہ حکم موصول ہوا ہے کہ میں اس معاملے میں پورا پورا تعاون کروں اور آپ سے بھی تعاون کی توقع رکھتا ہوں سب بے چارگی اور بے بسی کی حالت میں حارث کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن ابو الحسن نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں اگر میں غرناتا کے راستے میں نصرانی سپاہیوں کو نہیں دیکھ سکا تو یہ کوئی جرم نہیں آپ نوکر کو میرا گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیں اور مجھے تیاری کے لیے صرف چند منٹ کی ضرورت ہے حارث نے کہا گھوڑا تیار کرنے کی ضرورت نہیں میرے آدمی قلعے سے باہر کھڑے ہیں اور ایک سوار ابو الحسن کو اپنا گھوڑا دے سکتا ہے اگر یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے نکلا تو گھر کے لوگ پریشان ہوں گے انشاءاللہ اللہ یہ تھوڑی دیر تک واپس آ جائے گا اور آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اسے پیدل بھیج دیں گے وہ سب بولا لیکن میں اس کے ساتھ چلوں گا ابو الحسن نے کہا نہیں آپ یہیں رہیں ہم دونوں کی غیر حاضری بہت زیادہ محسوس کی جائے گی میرے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے غرناتا سے کسی دوست کی آمد کی اطلاع ملی تھی اور میں نے اچانک ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے پھر وہ حارث سے مخاطب ہوا میں صرف چند منٹ کے لیے اجازت چاہتا ہوں بہت اچھا میں آپ کا انتظار کرتا ہوں لیکن یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو وہاں لے جانا میری ذمہ داری ہے اور میں ایک محتاط آدمی ہوں آپ کا مطلب ہے کہ میں ایک نصرانی افسر سے خوفزدہ ہو کر بھاگ جاؤں گا حارث مسکرایا نہیں نہیں میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم بلا وجہ ایسی حرکت کر سکتے ہو ابو الحسن کمرے سے باہر نکل گیا ابو الحسن بھاگتا ہوا بالائی منزل کے کمرے میں داخل ہوا سعد اور اس کی خالہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اس نے کہا سعد میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے اس لیے میری باتیں غور سے سنو میں نے تمہیں سلطان کے ایک نوکر ابو عامر کے متعلق بتایا تھا جو ساحل سے میرے ساتھ واپس آیا تھا کہ ابو العامر ہی ابو القاسم کے قاتلوں کا جاسوس ہے اور نصرانی اس کی اطلاع پر یہاں آئے ہیں وہ قلعے کے بجائے پاس ہی ایک بستی میں رہتا ہے اور تمہیں اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے اب حارث مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے اور تمہارے خالو تمہیں یہ سمجھا سکیں گے کہ موجودہ حالات میں میں انکار نہیں کر سکتا ممکن ہے کہ نصرانیوں کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ میں ان کے جرم کا چشم دید گواہ ہوں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اپنے شکو کا رفع کرنا چاہتے ہوں اور میں انہیں مطمئن کرنے کے بعد واپس آ جاؤں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری ملاقات ہو یا میں جلد واپس نہ سکوں نہیں نہیں سعد آگے بڑھ کر بے اختیار اپنے شوہر سے لپٹ گئی الفجارہ میں ابو القاسم کے قاتل تم پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں کر سکتے لوگ ان کی بوٹیاں نوچ لیں گے وہ سسکیاں لے رہی تھی ابو الحسن نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا ساتھ خدا کے لیے ہمت سے کام لو اور میری باتیں غور سے سنو وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میں ابو القاسم کے بارے میں کیا جانتا ہوں اور میں نے تمہیں کیا بتایا ہے میں انہیں مطمئن نہ کر سکا تو وہ دوبارہ یہاں آئیں گے اور پھر تمہارے نوکر بھی محفوظ نہیں ہوں گے اگر تم اس گھر کو تباہی سے بچانا چاہتی ہو تو تمہیں اس کے سوا کچھ نہیں بتانا چاہیے کہ میں زخمی تھا میری ہمت جواب دے چکی تھی اتفاق سے تم ادھر آ گئی تھیں میں سلطان کے پاس جانا چاہتا تھا اور تم نے میرے لیے ایک گھوڑے کا انتظام کر کے وہاں پہنچا دیا تھا لیکن میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے راستے میں کسی کو قتل ہوتے دیکھا تھا ساتھ میری وجہ سے اس گھر پر مصیبت نہیں آنی چاہیے تمہارے خالو کو یہ ہرگز تسلیم نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے انہیں ابو القاسم کے قتل کے متعلق کوئی اطلاع دی ہے اگر انہوں نے ذرا سی بھی غلطی کی تو حکومت کی نظر میں ان کی وفاداری مشکوک ہو جائے گی اور پھر انہیں ایک دن کے لیے بھی یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہیں زبان کھولنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دینا چاہیے موجودہ حالات میں الفجارہ کے لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ابو القاسم کے قتل پر مشتعل ہو جائیں گے یا مجھ جیسے گمنام آدمی کے قتل کو کوئی اہمیت دی جائے گی لیکن مجھے یقین ہے کہ کسی دن وہ اپنی بقا کے لیے تلوار نکالنے پر مجبور ہو جائیں گے بے قصوں کے ہاتھ صرف دعا کے لیے اٹھ سکتے ہیں اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جزا اور سزا کے مالک کی بارگاہ میں تمہاری دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی سعد ہمت سے کام لو مجھے یقین ہے کہ میں واپس آؤں گا اگر مجھے اطمینان ہوا کہ تم ان درندوں سے محفوظ ہو تو میں بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کر سکوں گا سعد خدا حافظ خالہ جان خدا حافظ ابو الحسن اپنی بیوی کی گرفت سے آزاد ہو کر دروازے کی طرف بڑھا خدا حافظ سعد نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا ابو الحسن اچانک رک گیا لیکن اسے مڑ کر دیکھنے کا حوصلہ نہ ہوا سعد کی خالہ کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی اس نے لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کی طرف چند قدم اٹھائے لیکن ابو الحسن جا چکا تھا ابو الحسن قلعے کے اسی کمرے میں کھڑا تھا جہاں سلطان ابو عبداللہ اور اس کی ملکہ کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اس کے سامنے حارث اور فریڈینینڈ کی فوج کا افسر جس کا نام ڈان لوئی تھا کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے دائیں بائیں ابو عامر اور قلعے کے چار اور نوکروں کے علاوہ آٹھ مسلح نصرانی کھڑے تھے ڈان لوئی ایک قوی ہیکل چالیس سالہ آدمی تھا وہ کچھ دیر دبی زبان میں حارث سے باتیں کرتا رہا پھر وہ ابو الحسن کی طرف متوجہ ہوا تمہارا نام ابو الحسن ہے وہ اپنی زبان کے بجائے عربی بول رہا تھا ہاں ابو الحسن نے جواب دیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں یہاں کس لیے بلایا گیا ہے حارث نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے چند آدمی لاپتا ہو چکے ہیں اور آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں ان کے متعلق کیا جانتا ہوں ڈان لوئی نے کچھ سوچ کر کہا مجھے حارث نے بتایا ہے کہ آج تمہاری شادی ہوئی ہے اور میں کوئی سوال کرنے سے پہلے تمہیں خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے غلط بیانی تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہوگی تم ایک نازک آدمی معلوم ہوتے ہو اور ہم انتہائی سخت جان لوگوں کو بھی سچ بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں آپ کو مجبور کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بہت اچھا تو تم یہ بتا سکتے ہو کہ تم ہمارے آدمیوں کے متعلق کیا جانتے ہو ابو الحسن نے جواب دیا میں نے راستے میں چند قاتلوں کو قسطلہ کے سپاہیوں کے بھیس میں دیکھا تھا لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ سے ان کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے قاتلوں کو ہاں جب میں نے انہیں دیکھا تھا تو وہ اپنے ساتھی کو زبردستی پکڑ کر گھوڑے سے اتار رہے تھے گھوڑے سے گرنے کے بعد میں اسے قتل ہوتے نہیں دیکھ سکا لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے قاتلوں کو تلواریں بلند کرتے دیکھا تھا اور مقتول کی چیخیں بھی سنی تھی جان لوئی پریشان ہو کر حارث کی طرف دیکھنے لگا تو وہ غصے کی حالت میں ابو الحسن سے مخاطب ہوا لیکن تم نے میرے سامنے جو داستان بیان کی تھی وہ سراسر اس کے برعکس تھی ابو الحسن نے جواب دیا میں جو باتیں یہاں کہہ سکتا ہوں وہ مصحف کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا اس کی وجہ ڈان لوئی نے ابو الحسن کے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے پوچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ مصحف میری بیوی کا خالو ہے اور مجھے اس کے سامنے اپنی بزدلی کا اعتراف کرتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی تھی میں نے ایک آدمی کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے دیکھا تھا اس کی چیخیں سنی تھی لیکن میں اس کی مدد کرنے کے بجائے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ آیا تھا ممکن ہے میں ایک جھاڑی کے اوٹ میں بے حص و حرکت پڑا رہتا لیکن وہ ایک بھاگتے ہوئے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے سیدھے میری طرف آ رہے تھے اور مجھے پیدل چلنے کے بجائے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنا زیادہ آسان نظر آیا انہوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور ساری رات میرا پیچھا کیا تھا لیکن یہ ایک معجزہ تھا کہ میں ان کے ہاتھ نہ سکا جان لوئی نے سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ مقتول کون تھا نہیں لیکن مجھے شبہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کا لباس پہنے ہوئے تھا تمہیں شبہ ہے ہمارے درمیان کافی فاصلہ تھا اور میں بلندی سے اس کا چہرہ اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا تھا تم نے یہاں پہنچ کر کسی اور سے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے یہاں پہنچ کر مجھے اپنی بزدلی کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہ تھی حارث نے سوال کیا تم مصب کی بھانجی کے ساتھ یہاں آئے تھے ہاں میرا گھوڑا گر کر ہلاک ہو گیا تھا اور میں ایک خطرناک چٹان سے لڑکھڑا کر زخمی ہو گیا تھا میں بڑی مشکل سے چل رہا تھا پھر راستے میں ایک رحم دل لڑکی کو میری حالت پر ترس آیا اور اس نے یہ سن کر مجھے سلطان کے پاس پہنچایا کہ چند نامعلوم دشمن میرا پیچھا کر رہے ہیں لیکن اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ رحم دل لڑکی مصب اور وزیر اعظم ابو القاسم کے گھرانے سے کوئی تعلق رکھتی ہے تم نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم نے راستے میں کسی کو قتل ہوتے دیکھا ہے نہیں کیوں اس لیے کہ میں نے اس کی آنکھوں میں مروت دیکھی تھی اس نے محض یہ سن کر مجھے اپنی اعانت کا مستحق سمجھا تھا کہ میں تنہا آٹھ دس آدمیوں کا مقابلہ کر چکا ہوں اس لیے مجھے یہ اعتراف کرنا گوارا نہ تھا کہ ایک انسان کو قتل ہوتا دیکھنے کے بعد مجھے صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی ایک ایسی خاتون کی نگاہوں سے گرنا پسند نہیں کرتا جسے پہلی نظر دیکھتے ہی اس نے یہ سمجھ لیا ہو کہ میں اس دنیا میں تنہا نہیں ہوں ڈان لوئی نے سوال کیا تم نے ابو عبداللہ کے سامنے بھی یہ واقعات بیان نہیں کیے نہیں انہیں میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ میں راستے میں گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا تھا مجھے یہ خدشہ تھا کہ وہ فوج کے سپاہیوں کا مقابلہ کرنے والے کو اپنے پاس پناہ نہیں دیں گے ڈان لوئی نے کچھ سوچ کر سوال کیا اب تمہیں معلوم ہے کہ جو شخص قتل کیا گیا تھا وہ کون تھا ابو الحسن نے جواب دیا یہاں پہنچ کر میری معلومات میں صرف اتنا اضافہ ہوا تھا کہ ابو القاسم میری آمد سے ایک دن قبل غرناتا روانہ ہوا تھا اور ذاتی نوکروں کے علاوہ استلا کے چند سپاہی بھی اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور شاید ان کا راستہ بھی وہی تھا جس پر میں اس طرف آ رہا تھا اگر وہ آدمی جسے میں نے قتل ہوتے دیکھا تھا وزیر ابو القاسم کے ساتھیوں میں سے کوئی تھا اور قاتل بھی اس کے اپنے آدمی تھے تو آپ کو یہ معمہ حل کرنے کے لیے ان کے پاس جانا چاہیے تھا ڈان لوئی اور اس کے ساتھی کچھ دیر اسپینی زبان میں سرگوشیاں کرتے رہے بلاخر وہ ابو الحسن سے مخاطب ہوا لیکن تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ جب قاتلوں نے تمہارا پیچھا کیا تھا تو تمہارے دل میں یہ خیال ضرور آیا تھا کہ وہ تمہیں اپنے جرم کا چشمدید گواہ سمجھ کر قتل کرنا چاہتے ہیں ابو الحسن نے جواب دیا جب وہ زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر انتہائی خطرناک راستے پر میرا پیچھا کر رہے تھے تو میں اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتا تھا میرا جرم اس کے سوا اور کیا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو قتل ہوتے دیکھا تھا اور پھر اپنی جان کے خوف سے ایک گھوڑا پکڑ کر اس پر سوار ہو گیا تھا اور اس کے بعد تم میں اچانک یہ جرت پیدا ہو گئی تھی کہ تمہیں مسلح سپاہیوں پر حملہ کرتے ہوئے بھی کوئی خوف محسوس نہ ہوا مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ مجھے قتل کے بغیر میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اگر آس پاس حکومت کی کوئی عدالت ہوتی تو میں وہاں پہنچ کر دہائی دیتا کہ یہ لوگ ایک بے گنا قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں حالات ایسے تھے کہ میں اپنے ترکش کے تیروں اور چٹانوں پر بکھرے ہوئے پتھروں کے صحیح استعمال سے ہی اس بات کا عملی ثبوت دے سکتا تھا کہ میں زندہ رہنے کا حق رکھتا ہوں تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے تیروں اور پتھروں سے ہمارے تین آدمی گھوڑے سمیت ہلاک اور چار زخمی ہو چکے ہیں ہم تمہیں اس جرم میں پھانسی دے سکتے ہیں کہ تم نے ہمارے سپاہیوں کا مقابلہ کیا ہے ابو الحسن نے جواب دیا میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی اور آپ کے سپاہیوں کا جرم یہ تھا کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے معاہدے کے مطابق مسلمان آپ کی رعایا ہیں اور ان کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے اب اگر آپ کو اس بات پر اعتراض ہے کہ میں تنہا ہونے کے باوجود بچ کر نکل آیا ہوں اور وہ زیادہ ہونے کے باوجود نقصان اٹھا چکے ہیں تو آپ کو صلح کے معاہدے میں ترمیم کرنی پڑے گی ڈان لوئی نے جھنجلا کر کہا اس کو لے جاؤ اور کسی کوٹری میں بند کر دو اور پہرے داروں سے کہہ دو کہ اگر یہ بھاگ گیا تو ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں گے سپاہی ننگی تلواروں کے پہرے میں ابو الحسن کو لے کر چل دیے دروازے کے قریب اس نے مڑ کر حارث اور ابو عامر کی طرف دیکھا حارث کا چہرہ کسی تاثر سے خالی تھا لیکن ابو عامر کا سر جھکا ہوا تھا جان لوئی نے حارث اور اپنے دو ساتھیوں کے سوا جو اپنے لباس سے فوج کے عہدے دار معلوم ہوتے تھے باقی سب کو کمرے سے نکال دیا اور پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد حارث سے مخاطب ہوا اس لڑکے کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر اسے کوئی سزا دی گئی تو الفجارہ میں اس کا رد عمل کیا ہوگا حارث نے جواب دیا جناب الفجارہ کے حالات ایسے نہیں کہ میں اسے کوئی سزا دینے کا مشورہ دے سکوں مجھے ڈر ہے کہ اگر اسے قیدی بنا کر یہاں رکھا گیا تو بھی میرے لیے اس قلعے کی حفاظت مشکل ہو جائے گی اور میں آپ کو یہ مشورہ بھی نہیں دے سکتا کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے اگر آپ کے آدمی اسے یہاں پہنچنے سے پہلے گرفتار کر لیتے تو ان کے لیے یہ افواہ اڑانا مشکل نہ تھا کہ ایک سر پھرے نوجوان نے راستے میں ابو القاسم کو قتل کر دیا تھا پھر اگر اسے قلعے کے دروازے کے سامنے پھانسی دی جاتی تو بھی اس کے حق میں کسی کی آواز بلند نہ ہوتی بلکہ الفجارہ کی عوام آپ کے شکر گزار ہوتے لیکن اب ہم یہ موقع کھو چکے ہیں اور اگر اس پر ابو القاسم کے قتل کا الزام عائد کیا جائے تو گواہی دینے والوں کو اس سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ وہ اتنے دن کیوں خاموش رہے اور ایک لڑکا اتنے آزمودہ کار سپاہیوں کی موجودگی میں ابو القاسم کو قتل کرنے کے بعد بچ کر کیسے نکل گیا کم از کم مصحف کو تو ہماری کسی بات کا یقین نہیں آئے گا ڈان لوئی کے ایک ساتھی نے غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اس وقت ہمارے سامنے یہ مسئلہ نہیں کہ اسے ابو القاسم کا قاتل ثابت کیا جائے بلکہ ہم اپنے تین بہترین سپاہیوں کے قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں اور وہ اپنا جرم تسلیم کر چکا ہے حارث نے جواب دیا مجھے ان تین سپاہیوں کے قتل ہو جانے کا آپ سے کم افسوس نہیں لیکن ہم اس وقت غرناتا میں نہیں بلکہ الفجارہ میں ہیں اور الفجارہ کے لوگوں کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوگا کہ اپنی جان بچانے کے لیے عیسائی سپاہیوں کا مقابلہ کرنا جرم ہے اور اسے مصحف کے گھر سے یہاں لانے کے لیے میں نے بہانہ کیا تھا کہ فوج کے چند آدمی لاپتا ہو چکے ہیں جنہیں ڈان لوئی تلاش کر رہے ہیں اور اب اگر ہم اپنا یہ موقف تبدیل کریں تو مصحف کے دل میں کئی شکوک پیدا ہو جائیں گے دوسرے افسر نے کہا تمہارا خیال ہے کہ مصحف اس لڑکے کی جان بچانے کے لیے حکومت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دے گا نہیں مصحب اتنی جرت نہیں کر سکتا اگر یہ مسئلہ صرف اس کی ذات تک محدود ہوتا تو میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا تھا کہ الفجارہ میں بہت کم آدمی ایسے ہوں گے جو اس کی آواز پر لبیک کہیں گے لیکن وہ لڑکی جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے مصب اور ابو القاسم کے رشتہ دار ہونے کے علاوہ ایک ایسے آدمی کی بیٹی ہے جسے الفجارہ کے قبائل غرناتا کی جنگ آزادی کے ایک اول العظم سپاہی کی حیثیت سے جانتے ہیں این شادی کے دن اس کی گرفتاری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی اور پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابو الحسن بھی غرناتا کے ایک با اثر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے لوئی نے کہا تم درست کہتے ہو موجودہ حالات میں ہم یہاں کسی بے چینی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے لیکن تمہارے دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ ہم یہاں کسی کھلی عدالت میں اس پر مقدمہ چلانے کے ارادے سے آئے ہیں اور آج ہمارے سامنے اس نے جو بیان دیا ہے وہ اس کا پہلا اور آخری بیان نہیں تھا ہم اسے آزاد نہیں کر سکتے اور اسے قتل بھی نہیں کر سکتے ہمارے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ اسے قلعے میں قید بنا کر رکھا جائے اب ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ اسے کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے کہیں دور بھیج دیا جائے اس لیے ہم رات کے وقت قیدی کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے حارث نے بدہواس ہو کر کہا لیکن میں مصحف کو کیا جواب دوں گا ڈان لوئی بولا مصحف کو ٹالنے کے لیے واقعی کسی معقول بہانے کی ضرورت ہے اور اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا اسے مطمئن کرنا تمہاری ذمہ داری ہے حارث نے جواب دیا ہمارا مقصد مصحف کو مطمئن کرنا نہیں بلکہ اس کی زبان بند رکھنا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ہمیشہ کسی خطرے سے دور رہنا پسند کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ابو القاسم کو قتل ہوتے دیکھتا تو بھی اس کی جاگیر چھن جانے کے خوف سے اپنی زبان بند رکھتا کم از کم اس وقت تک اس کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوتا جب تک کہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی کی پوری امید نہ ہو جاتی تمہارا خیال ہے کہ ابھی تک وہ ابو القاسم کے انجام سے بے خبر ہے اور اس لڑکے نے اسے کچھ نہیں بتایا ہوگا جناب مجھے یقین ہے اور میرے یقین کے متعدد وجوہات ہیں پہلی یہ کہ اس کے قتل کا واحد عینی شاہد یہ لڑکا ہے اور مجھے اس کی گفتگو سے اطمینان ہو گیا ہے کہ ابھی تک اس نے یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کی وہ اس اطمینان کے ساتھ بے دھڑک آپ کے سامنے پیش ہو گیا تھا کہ آپ کے سامنے سچ بولنے ہی میں اس کی آفیت ہے ورنہ اگر اس کے دل میں کوئی شک و شبہ ہوتا یا اگر وہ یہ محسوس کرتا کہ آپ کی آمد براہ راست ابو القاسم کے قتل سے تعلق رکھتی ہے تو ہم اسے اتنی آسانی سے گرفتار نہ کر سکتے پھر اگر مصب یا ان کے گھر کا کوئی اور فرد اس کا راز دار ہوتا تو وہ اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے کم از کم ابو الحسن کی بیوی یہ دہائی ضرور دیتی کہ ابو القاسم کے قاتل اب میرے شوہر کو پکڑ کر لے جا رہا ہے میرے اس یقین کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی لوگ اپنے خاندان کے کسی سرکردہ آدمی کی موت کی اطلاع ملنے کے فوراً بعد گھروں میں شادیوں کا اہتمام نہیں کرتے ڈان لوئی نے کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو الحسن نے اسے یہ بتا دیا ہو کہ ہمارے آدمی ابو القاسم کے قتل پر پردہ ڈالنے کے لیے اسے تلاش کر رہے ہیں اور اس شادی کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر ہاتھ نہ ڈال سکیں جناب لوگ ایک اجنبی کی جان بچانے کے لیے اپنی بیٹی کا مستقبل خطرے میں نہیں ڈالتے اگر مصحف کو اس بات کا علم ہوتا کہ ابو الحسن کو کوئی خطرہ ہے تو وہ اسے اپنے گھر کی چار دیواری کے قریب بھی نہ آنے دیتا وہ ان لوگوں میں سے نہیں جو ایک اجنبی کی مصیبت اپنے سر لے لیتے ہیں آپ اطمینان سے قیدی کو اپنے ساتھ لے جائیں میں کو پرامن رکھنے کی ذمہ داری لیتا ہوں میں اسے سمجھا سکوں گا کہ حکومت کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینے اور ابو الحسن کو چھڑانے کی واحد صورت یہ ہے کہ اسے کچھ عرصے کے لیے خاموش رہنا پڑے گا لیکن تم کہتے ہو کہ ابو الحسن کی بیوی تمہارے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے اگر اسے یہاں قید رکھا جاتا یا الفجارہ کے لوگوں کے سامنے کوئی سزا دی جاتی تو میرے لیے واقعی خطرہ پیدا ہو سکتا تھا لیکن جب وہ یہ سنیں گے کہ ابو الحسن یہاں نہیں اور وہ پرامن رہ کر ہی اسے آپ کے قبضے سے چھڑا سکتے ہیں تو وہ اف تک نہیں کریں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر واقعی مصب اس کی تلاش میں غرناتا پہنچ جائے تو اسے آپ کی کسی بات سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابو الحسن کا قصہ ختم ہو چکا ہے ڈان لوئی نے جھنجلا کر کہا لیکن تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں یا میرا ذہن اس قدر معاوف ہو چکا ہے کہ میں ایک کمزور آدمی کو مطمئن نہیں کر سکوں گا حارث نے مروب ہو کر کہا جناب مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے قیدی کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے میرا یہی خیال تھا کہ آپ شاید ایک ہوشیار اور ہوش مند کا زندہ رہنا پسند نہ کریں کیا ہم اسے زندہ رکھ کر کوئی مفید کام نہیں لے سکتے اگر غرناتا کا گورنر اسے سزا دینے پر مصر نہ ہو تو میں اسے اپنی ذمہ داری پر بھیج دوں گا وہاں مجھے اپنی زمین آباد کرنے کے لیے تندرست غلاموں کی ضرورت ہے حارث کوئی سوال کرنا چاہتا تھا کہ ڈان لوئی بولا تمہیں بہرحال پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ یہاں کبھی واپس نہیں آئے گا اور اب رہا مصب کا مسئلہ تو اس کے متعلق بھی ہمیں کوئی تشویش نہیں تمہارے جیسے ہوشیار آدمی کے لیے اسے چند مہینے ٹالنا مشکل نہیں ہوگا اور میرا خیال ہے کہ تم اسے یہ بھی سمجھا سکو گے کہ اگر وہ ابو الحسن کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے حکومت کے ساتھ کامل وفاداری کا ثبوت دینا پڑے گا جو لوگ اپنے مفاد پر قوم کی آزادی قربان کر سکتے ہیں انہیں مرتے دم تک خود فریبی میں مبتلا رکھا جا سکتا ہے اور اب تمہیں رات کے وقت پہاڑی علاقے میں ہماری رہنمائی کے لیے فوری طور پر کسی ہوشیار آدمی کا انتظام بھی کرنا پڑے گا حارث نے جواب دیا جناب اس قلعے میں ابو عامر سے زیادہ قابل اعتماد کوئی نہیں وہ سلطان ابو عبداللہ کا ملازم بھی تھا اور ان کے خلاف جاسوسی بھی کرتا تھا وہ ہر راستے سے واقف ہے لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید مصرف شام تک اپنے گھر بیٹھ کر ابو الحسن کا انتظار کرنے کے بجائے یہاں پہنچ جائے اس لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سفر کے انتظامات سے فارغ ہوتے ہی اس کے پاس چلا جاؤں اور اسے کچھ دیر باتوں میں مصروف رکھوں ڈان لوئی نے جواب دیا اگر تمہیں اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو میں اس پر کیا اعتراض کر سکتا ہوں ہم غروب آفتاب کے ایک گھنٹے بعد روانہ ہو جائیں گے جناب اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ مصحف کے ساتھ ایک غیر ضروری ملاقات سے بچ جائیں گے اور اس کے علاوہ اسے مجھ پر یہ شک نہیں ہوگا کہ ابو الحسن کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آپ کے فیصلے میں میرا بھی کوئی دخل ہے میری انتہائی کوشش یہی ہوگی کہ مصحف صبح تک یہاں آئے لیکن اگر میں اسے ٹال نہ سکا اور وہ بزد ہو کر میرے ساتھ آ ہی گیا تو اسے بے وقوف بنانے کے لیے پہرے داروں کا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ آپ نے اچانک کوچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور ابو الحسن کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں تم بہت دور کی سوچتے ہو لیکن اب وقت ضائع نہ کرو مجھے ڈر ہے کہ کہیں مصب ہماری روانگی سے پہلے یہاں نہ پہنچ جائے دس منٹ بعد حارث گھوڑے پر سوار ہو کر مصب کی قیام گاہ کا رخ کر رہا تھا